مالک نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے دروازے کے قریب بازار میں ایک ریشمی حلہ یعنی ایک جیسی ریشمی چادروں کا جوڑا بکتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کتنا اچھا ہو اگر آپ یہ حلہ خرید لیں اور جمعے کے دن لوگوں کے سامنے خطبہ دینے کے لیے اور جب کوئی وفد آپ کے پاس آئے تو اسے زیبتن فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں صرف وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان میں سے کچھ ریشمی حلے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک حلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے یہ حلہ پہننے کے لیے دیا ہے حالانکہ آپ نے اتارت یعنی بن حاجی بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد کے دروازے کے باہر حلے بیچ رہے تھے کہ حلے کے بارے میں جو فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ حلہ تم کو پہننے کے لیے نہیں دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حلہ مکے میں اپنے ایک بھائی کو دے دیا جو مشرک تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ایک